بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام وسلم رسول اللہ محمد وعلى آله وصحبه وبعد ایک عام مسلمان کی حیثیت سے پاک و ہند حالیہ جنگ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ پاک و ہند کی مضموم سیاست اور چپلشوں کا نتیجہ ہے یہ عوام کی جنگ نہیں ہے حکام کی جنگ ہے البتہ جیسے ہم نے پاکستان و ہند پہلے بھی قربانی کا بکرا بنے ہیں اب بھی بنایا جا رہا ہے قرآن و حدیث کی آیات و فرامین کا نازیبا استعمال کر کے شریعت اسلامیہ کو موم کی ناک بنانے والے اب بھی وہی مضموم حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مشکل گڑی میں پاک و ہند کے عوام کے ساتھ ہیں اور ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی جنگ ہے عوام اس سے دور رہیں اور جنگ کے دونوں فریقین سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی ناپاک سیاست اور غلیز مفادات کے حصول کے لیے مظلوم عوام کو ڈھال نہ بنائیں میرے بھائیوں میری بہنوں جہاد اس عمل کو کہا جاتا ہے جو دین کی سر بلندی کے لیے ہو جبکہ پاک و ہند کی جنگوں میں یہ بات کبھی بھی نہیں رہی اور نہ ہی اب ہے نہ لڑنے والے مجاہد ہیں اور نہ ہی ہلاک ہونے والے شہید ہیں ہاں مظلوم عوام جو اپنا دفاع کریں دونوں حکومتوں سے وہ یقیناً مجاہد اور شہید ہیں بشرطے کے مسلمان ہوں ورنہ ہندو مشرقین اور ڈیموکریٹ جمہوری مشرقین میں کوئی فرق نہیں دونوں ملکوں کے نظام کی بقا و استحکام کے لیے لڑنے والے مجاہد ہیں اور نہ ہی شہید یہ نہ مجاہد ہیں اور نہ ہی شہید ہیں ہم نے اگر واقعی جہاد کرنا ہے تو اس عالمی نظام کے خلاف جہاد کریں اور جام شہادت پیئیں جیسے نظام انڈیا کشمیر میں میرے اور آپ کے مسلمان بھائیوں بہنوں کا قاتل اور میری اور آپ کی اسلامی زمینوں پر ناجائز قابض اور غاصب ہے بالکل ویسے ہی نظام پاکستان میرے اور آپ کے پاکستانی بھائیوں بہنوں خصوصاً پرس پختونوں بلوچوں پنجابیوں سرائکیوں سندھیوں اور بنگالی مسلمانوں کا قاتل ہے اور بہت ساری زمینوں پر ناجائز قابض ہے اس جنگ کو ان دونوں گندے نظاموں کے لیے مقافات عمل بننے دیجیے دونوں ملکوں کے حکمرانوں فوجیوں جاسوسوں اور اسلام دشمن اداروں کو اس آگ میں جلنے دیجیے عوام اس جنگ کا ایندھن بننے سے گریز کریں اسلام اور آزادی کے لیے جد و جہد کرنے میں مصروف انڈیا اور پاکستان میں برسر پیکار مجاہدین کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے یہ ایک اچھا موقع ہے دونوں ہمارے دشمن ہیں مشترکہ دشمن گولڈن ٹیمپل جو کہ سکھوں کی ایک عبادت گاہ تھی اور لال مسجد جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کا ایک مدرسہ تھا اور مسجد تھی ان دونوں میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ ناقابل فراموش ہیں ہم صرف مظلوم مسلمانوں کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم ان کافروں کی بھی حمایت کرتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں ہمارے دین میں نہیں ہیں لیکن مظلوم ہیں ان دونوں حکومتوں نے ان دونوں ملکوں کے ناجائز نظام نے جس مظلوم کا بھی حق چھینا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور جہاد عمل کی دعوت دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ